ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون صلوات من ربهم هم اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال جان اور پھلوں کی کمی سے صبر کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری دے دیجئے انہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کر لیتے ہیں کبھی ترقی اور بھلائی سے اور کبھی تنزل اور برائی سے جیسے فرماتے ہیں یعنی ہم آزما کر مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں گے یعنی ان دونوں کو متمیز کر لیں گے ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے فضا اللَّهُ اللہ الْجُوعِ الخوف مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا خوف کچھ بھوک کچھ مال کی کمی کچھ جانوں کی یعنی اپنوں اور غیروں کی خواہش و اقارب کی موت کبھی پھلوں اور پیداوار کے نقصان وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور اچھا بدلہ عنایت فرماتے ہیں اور بے صبرے جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں پر اللہ کے عذاب اتر آتے ہیں بعض سلف سے منقول ہے کہ یہاں خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے بھوک سے مراد روزوں کی بھوک ہے مال کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے جان کی کمی سے مراد بیماریاں ہیں پھلوں سے مراد اولاد ہے لیکن یہ تفصیل ذرا غور طلب ہے واللہ عالم صابر کون لوگ ہیں اب بیان ہو رہا ہے کہ جن صبر کرنے والوں کی اللہ کے ہاں قدر ہے وہ کون لوگ ہیں بس اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی اور مصیبت کے وقت ان اللہ و ان الیہ راجعون پڑھ لیا کرتے ہیں اور اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور جو ہمیں نقصان پہنچا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ان میں جس طرح وہ چاہیں تصرف کرتے رہتے ہیں اور پھر اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے جہاں بالآخر انہیں جانا ہے ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ کی نوازشیں اور الطاف ان پر نازل ہوتے ہیں عذاب سے نجات ملتی ہے اور ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو برابر کی چیزیں صلوات اور رحمت اور ایک درمیان کی چیز ہے یعنی ہدایت ان صبر کرنے والوں کو ملتی ہے مصیبت زدہ کی دعا رد نہیں ہوتی مسرد احمد میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز میرے پاس رسول اللہ کی خدمت سے حاضر ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی اور وہ کہے اللہ اجرنی فی مصیبتی کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دیجیے وخلف لی خیرم منہا اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و بدلہ ضرور ہی دیتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے اس دعا کو یاد کر لیا جب ابو سلمہ یعنی میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ میرے خاون سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی کہ رسول اللہ تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اپنے ہاتھ دھوئے کھال رکھ دی اور رسول اللہ سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے ہاں عذاب ہو دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں یعنی بڑی عمر والی عورت ہوں تیسرے بال بچوں والی ہوں آپ نے فرمایا سنو ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دیں گے اور عمر کے لحاظ سے میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں میں نے یہ سن کر کہا پھر رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں چنانچہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے سابقہ خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول عطا فرمایا فالحمد للہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث با اختلاف الفاظ مروی ہے